حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے پیچھے چلا جاتا ہے جنازہ کسی کے پیچھے نہیں چلتا جو اس سے آگے چلے وہ اس کے ساتھ نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک